صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر معزز مولا میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ہو اور ذکر حضرات صحابہ کرام کا نہ آئے لگتا ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین حصہ ہم سے رہ گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو اتنا خوش نصیب بابرکت بنایا قیامت تک آنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نسل انسانی میں اللہ نے ان کو آقا کی صحبت کے لیے چن لیا مومن اور مسلمان مجاہدہ کرے ریاضت کرے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ولی بن سکتا ہے ولایت ملنے کے بعد اور محنتیں کریں اور مجاہدات کرے اور شب گزاری کرے جہاد پی سبیل اللہ کرتا رہے وہ قطب بنے گا کتب بننے کے بعد مزید ایمان اور اسلام کے درجات میں ترقی کرتا رہے ابدال بنے گا اور ابدال کے مقام پر پہنچنے کے بعد اور اللہ کی قربت اللہ کی نزدیکی آقا کی محبت قرآن و سنت کو اوڑھنا بچھونا اور اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کی چیزوں سے بہت دور چلے جانا ایک مقام وہ آتا ہے کہ پھر وہ غوث بن جاتا ہے وہ ترقی کرے اور مجاہدہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرے اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنی انا کو اپنے وجود کو اپنے ضمیر کو کچھل کر رکھ دے جو کہے اللہ کی بات کہے قدم اٹھے اللہ کے راستے میں اٹھے سنے دین کی بات سنیں حق سنے اس کا اپنا کوئی نہیں اس مقام کو فنا اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات میں بندہ اتنا کھو گیا اتنا کھو گیا اتنا کھو گیا کہ اب اپنا وجود باقی نہیں رہا تو من شدی من تو شدی تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا یہ مقام فناف اللہ کہلاتا ہے اسی لیے منصور رحمت اللہ علیہ نے جب ان الحق کہا حق اللہ کا نام ہے حق اللہ کی شان ہے حق تالا سبحانہ کہتے ہیں لیکن حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے ایمان کے درجے سے ترقی پا کر ولایت ملی ولایت کے درجے سے ترقی پا کر ابدال بنے ابدال کے درجے سے ترقی پا کر قطب بنے پھر غوث بنے اور پھر آخر میں فنا فلّہ ہو گئے ان کو یہ درخت جو اگ رہا ہے اس میں اللہ کی قدرت اللہ کا کرشمہ دکھائی دیتا تھا نکلتے ہوئے سورج کی کرنوں کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے چاند کی تابانی اور ستاروں کی چمک دمک کو ہم دیکھ سکتے لیکن حضرت منصور رحمت اللہ علیہ اور وہ اللہ والے جو فنا پلّہ ہو جاتے ہیں یہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں رہتا جیسے کسی بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا کہ کہیں سفر میں کسی آدمی کو جانا تھا اور راستے میں باڑھ آ گئی سیلاب آ گیا گاؤں میں اور اس باڑھ کے اس پار پانی کے اس پار سرحد ان کو جانا تھا کشتیاں نہیں چلتی تھیں طوفانی شکل میں پانی آ رہا تھا اللہ والے کے پاس آئے اور کہا حضرت دعا کیجئے کہ مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے لیکن باڑھ لگی ہوئی ہے پانی سیلاب کا ہے حضرت نے کہا کہ جاؤ اس سیلاب کے پانی کو اور اس باڑھ کے پانی کو خطاب کر کر کہو کہ فلاں فقیر جو اب تک کھایا نہیں اب تک پیا نہیں اور اب تک زندگی کے مزے نہیں لیا اور جس نے اب تک بیوی کی قربت حاصل نہیں کی بیوی سے ملاقات نہیں کی میں اس فقیر کی ولایت کا حوالہ دیتا ہوں دعا کرتا ہوں اس کے وسیلے سے کہ مولا مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے اب یہ کنارے کھڑے ہو کر کہا فلا اللہ والا فقیر جو کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں اور زندگی کے مزے بھی نہیں لیا اور بیوی کے قریب بھی نہیں گیا اور چلا گیا ہو اب بیگم نے اس کو سن لیا تاڑ لیا کہا کہ جی تم کھاؤ یا بھوکے مرو یا پیو یا کہ پیاسے مرو زندگی کے مزے لو یا سادو کی زندگی گزارو یہ اولاد کیا ہے یہ مجھ پر تومت کیوں لگا رہے ہو میں گواہ ہوں قیامت میں بھی آج بھی کہ آپ نے قربت حاصل کی تو اللہ والے نے کہا بیگم یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے قصہ ہم نے جو کچھ معاملہ کیا اپنے نفس کے لیے اپنی خواہش کے لیے نہیں کیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا اللہ کا حکم تھا کہ نکاح کے بعد بیوی سے قربت حاصل کرو اللہ کا حکم تھا یہ دنیا دار الازباب ہے یہاں جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے پینا پڑتا ہے ازباب تعیش کو استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن میں اپنی مقصد کے لیے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کیا اللہ کا حکم نہ ہوتا میں بھوکا مر جاتا یہ فنا کا مقام ہے منصور رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کہا کہ حق ہاتھ میں دیکھتے اللہ نظر آتا آئینے میں چہرہ دیکھتے خدا کا نام نظر آتا سمندر کی روانی میں دیکھتے تصویر نظر آتی زمین کا قرار دیکھتے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہیم و باری پہاڑوں کو دیکھتے اللہ کی طاقت آگ کو دیکھتے اللہ کا جلال سیلاب کو دیکھتے برسات کو دیکھتے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی شان کریمی اور اس کی نسبت ان کو نظر آتی تھی دل میں دیکھا اللہ کی تجلی اللہ کا عکس آئینے میں ہم دیکھیں تو کس کا چہرہ نظر آتا ہے اپنا تو ہم کہیں گے یہ ہم ہیں تو جب دل میں جھانک کر دیکھا اللہ کی تجلی نظر آئی تو منصور نے نعرہ لگایا رحمت اللہ علیہ نے انلحق حق ہوں بادشاہ نے کہا کہ اس نے تو فرونیت کا دعویٰ کر دیا ربو کو ملالا کا دعویٰ کر دیا اس مقام کو وہ نہیں پہچانتے تھے آدمی اپنی ریاضت سے مجاہدے سے ایمان کو پختہ کرے ولی بنے قطب بنے ابدال بنے غوث بنے فنا فلّہ کا مقام حاصل کرے اللہ اگر چاہے سب مراتب مل سکتے ہیں ساری کائنات اگر غوثوں سے بھر جائے پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے ساری دنیا اگر فرشتوں سے بھر جائے ساری دنیا آج میری سے بھر جائے ساری دنیا فرید الدین گن شکر سے بھر جائے ساری دنیا نظام الدین اولیاء سے بھر جائے ساری دنیا حسن بصری سے بھر جائے ساری دنیا رابعہ بصریہ سے بھر جائے اللہ کی قسم صحبت نبی اور صحابی کی جھلک نہیں مل سکتی مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتے قطب بن جائیں گے ولی بن جائیں گے غوث بن جائیں گے پنا فلّا بن جائیں گے خواجہ گیری بن جائیں گے نبی کا دیدار حالت ایمان میں صدیق نے جو دیکھا نگاہ وہ نگاہ کہاں سے لائیں گے عمر نے جو نگاہ دیکھی بلال نے جو نگاہ دیکھی حضرت حذیفہ نے جو نگاہ دیکھی حضرت حنزلہ نے حضرت سمیا نے حضرت زنیرا نے حضرت سلما نے حضرت ام حبیبہ نے جو نگاہ نبوت پر نگاہ ملائی آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ نگاہ لائیں گے کہاں سے کائنات کا سب سے بڑا شرف کائنات کی سب سے بڑی دولت کائنات کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ یہ صدیق و فاروق اور ان کے ساتھی ہیں ولی بن سکتے ہیں اپنی محنت سے غوث بن سکتے ہیں عبدال بن سکتے ہیں صحابی نہیں بن سکتے اس لیے کہ نہ تو ہم نبی کے زمانے میں جا سکتے ہیں نہ نبی ہمارے زمانے میں آ سکتے ہیں اچھا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو اس لیے کہ شیطان اللہ کی شکل بن کر آ سکتا ہے اور آخا نے فرمایا من رانی فل منانی فقد رانی فرم شیتان علاسلو بھی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت مجھے دیکھا اور شیطان میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا اب خواب میں دیکھا تو صحابی بننا چاہیے ایمان کی حالت ہی میں تو دیکھا حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے جب صحابیت کی تعریف ہو رہی تھی کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا اور برقرار رکھا ایمان کو اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہوا ابو لہب نے دیکھا نہیں دیکھا آقا کو ابو جہل نے دیکھا نہیں دیکھا ابو طالب نے دیکھا نہیں دیکھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نے دیکھا نہیں دیکھا عبداللہ کیا ان کو کہیں گے کہ وہ صحابی دیکھا حالت ایمان میں نہیں دیکھا اور آخا کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ مال غنیمت کو دیکھ کر اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا اور انہوں نے کلیمہ پڑھ لیا تھا لیکن آخا کے پردہ فرمانے کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے ایمان پر باقی نہیں رہے اب انہوں نے ایمان کی حالت میں تو دیکھا تھا لیکن ان کا انتقال ایمان کی حالت میں نہیں ہوا وہ بھی صحابی نہیں جس نے ایمان کے بغیر نہیں دے بغیر دیکھا وہ بھی صحابی نہیں ابو لہب نے دیکھا ایمان نہیں تھا ابو جہل نے دیکھا ابو طالب نے دیکھا ایمان نہیں تھا صحابی نہیں اور قالت الاراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم مال غنیمت کو دیکھ کر جو مسلمان ہوئے اللہ نے کہا تم مومن نہیں ہو مسلمان اور کچھ لوگ بعد میں جو مرتد ہوئے ایمان کی حالت میں تو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا وہ بھی صحابی نہیں صحابی جس نے ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ پروا گئے ان کو صحابی کہتے ہیں ان کا اللہ نے اتنا اونچا مقام اتنا اونچا درجہ دیا ہے کلام پاک میں ایمان کا لفظ آتا ہے اس ایمان سے مراد صحابہ کا ایمان ہے کلام پاک میں نماز کا لفظ آتا ہے اس نماز سے مراد صحابہ کرام کی نماز ہے کلام پاک میں روزے کا لفظ آتا ہے روزہ کیا ہو صحابہ کرام نے بتایا حج کا لفظ آتا ہے حج کیا ہے صحابہ سے معلوم ہوتا ہے تقوی کیا ہے صحابہ سے معلوم ہوتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا الائی کا کتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ایمان کو راسخ کر دیا الا کا المفلحون یہ وہ ہیں جو کامیاب ہیں الا کا الفائزون یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور کامیابی پانے والے ہیں الائی کا حزب اللہ اللہ حزب اللہ ہم المفلحون یہ لوگ اللہ کا لشکر ہیں اور اللہ کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے معمولی بات نہیں ہم لوگ اقتدا کرتے ہیں چودہ سو تیس سال بعد وہ امام سود خور ہو سکتا ہے رشوت خور ہو سکتا ہے داڑھی کٹانے والا ہو سکتا ہے صغیرہ گنا کرنے والا کبیرہ گنا کرنے والا نماز کا چھوڑنے والا عورت کو بے پردہ کرنے والا ننگے ناچ دیکھنے والا بے حیائی کا کام کرنے والا لیکن جب صدیق رکعت باندھ کر کہتا فاروق کہتا حنزلہ کہتے عثمان کہتے علی کہتے تابع امام کے وہ امام امام الانبیاء ہوتا وہ امام سید الانس ہوتا وہ امام سید الجن ہوتا وہ امام سید الاقتاب ہوتا وہ امام سید العبدال ہوتا وہ امام شافی کوثر ہوتا وہ امام ساقی کوثر ہوتا وہ امام امام الاولین ہوتا وہ امام امام الاخرین ہوتا یہ خوش نصیبی کی بات نہیں کہ بیت المقدس کے اندر گئے اور تمام صحابۂ امبیا رہی مسلح سلام مسلح خالی امین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آخا آپ اس کے لائق ہیں آپ مسلح کو سوالیے تو آپ مسلح کو سوالے امام الانبیاء بنے اور آپ کے پیچھے صدیق بڑے فاروق بڑے کتنے خوش نصیب ہیں کتنے خوش نصیب ہیں فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانا ان کی بزرگی کا ان کے تخلے کا ان کی بلند مرتبی کا کیا ٹھکانا رضی اللہ عنہم مرضو ان تو پڑھے نماز میں پڑھے تحجد تو پڑھے تحجد میں پڑھے حج کرے عمرہ کرے مسجد تعمیر کرے صدقہ کرے خیرات کرے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے لیکن کوئی ضمانت نہیں کہ مولا اس کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اللہ کہے کہ بھائی تیری عبادت قبول نہیں اٹھ جا اخلاص نہیں تھا تخوا نہیں تھا اٹھ جا چلا جا کیا کہیں گے آپ روزہ تیرا قبول نہیں محض اللہ اپنے فضل کا معاملہ کرے اللہ کرم کا معاملہ کرے مولا نہ تو سجدوں کا محتاج ہے نہ نماز کا محتاج ہے نہ روزوں کا محتاج ہے اے اللہ ساری کائنات مل کر تیری عبادت کرے تیری کبریائی بڑھنے والی نہیں ساری کائنات تیری نافرمانی فرمانی کرے تیری کبریائی میں فرق آنے والا نہیں عظمت تیری حمد تیری صنا تیری تعریف تیری مولا ہم جیسے گنہگاروں کے سجدے کا تو کیا محتاج ہے ذکر کا تو کیا محتاج ہے فضل کا معاملہ کر دے کرم کا معاملہ کر دے آخا کے جوتوں کے صدقے میں نہ نماز اس لائق نہ روزہ اس لائق نہ تلاوت اس لائق مولا اگر تو پرکھنے پر آ جائے جانچنے پر آ جائے ہم اپنی نماز کا تو دور کی بات ایک سجدے کا حساب نہیں دے پائیں گے انا الینا ایا اللہ علاب ہوں اللہ حساب آئے شریفہ نازل ہوئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ حساب ہی حسیرا امام ہے کائنات کا بڑا ہے اللہ کا محبوب ہے جس پر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا جس پر صدیق جیسا صحابی دیا فاروق جیسا شاگرد دیا عثمان جیسا باحیا دیا ذنورین دیا علی جیسا قیدر حرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے چمکتے ستارے دیے مکہ دیا مدینہ دیا وہ کہتا ہے اللہ حاصب نہیں حساب قیامت کا معاملہ بڑا نازک ہے آسان حساب فرمانا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو سن رہی تھی فرمایا آخا آسان حساب کیا ہوتا ہے فرمایا عائشہ حساب کا مطلب یہ نہیں اللہ ہمارے حساب و کتاب کو کھنگا لے دیکھے کہ نماز میں کتنا خلوص تھا اور نماز میں کتنی ریاکاری تھی عائشہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا آج لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اللہ بڑا غفار ہے یہی اللہ تو تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اس دنیا کے اندر بھیجا کئی سو سال تک تقریباً علماء نے لکھا ساڑھے تین سو سال تک آپ روتے رہے آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہتی رہی علماء نے کہا کہ زمین کے اندر ندی آپ کے آنسو کے قطرے سے جاتی تھی اور چرم پریم سے پانی پیا کرتے تھے ساڑھے تین سو سال کے بعد کیا آپ نے گنا کیا تھا کیا آپ نے غلطی کی تھی کیا آپ نے سغیرہ کبیرہ معاملہ کیا تھا ارے اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اور جنت جو اللہ کی رضا کا مسکن ہے اللہ کی خوشنودی کا مسکن ہے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے شیطان نے ایک بات کہی تھی شیطان کا شیطان ہونا اب تک ثابت نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے یہ برا ہے بس ایک اچھی شکل کے اندر آیا تھا اور کہا اس پھل کو کھا لینے سے اللہ ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے ہمیشہ تم جنت میں رہو گے آدم سنیما دیکھنے نہیں گئے تھے آدم کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کرنے نہیں گئے تھے اللہ کی رضا پانے میں اللہ کی جستجو پانے میں اور جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ایک بھول کی طرف قدم کیا بڑا ساڑھے تین سو سال دن رات روتے رہے ہم کیا حساب چکائیں گے ٹی وی کے دیکھنے کا ہم کیا حساب چکائیں گے داڑھی کے مڈانے کا ہم کیا حساب چکائیں گے دلوں کے دکانے کا ہم کیا حساب چکائیں گے حقوق علی بات کے مارنے کا ہم کیا حساب چکائیں گے نماز کے اندر کمی کا ہم کیا حساب چکائیں گے روزے کے اندر کبھی کا مولا تیری رحم کا آسرا تیرے کرم کا آسرا تیرے فضل کا ساڑھے تین سو سال ایک قدم جو بہت کر آگے بڑھ گیا تھا وہ بھی تیری رضامندی پانے کے لیے تیری خوشنودی پانے کے لیے ساڑھے تین سو سال تک تو تڑپتا ہوا بلکتا ہوا آدم و ہوا کو کاٹ کر رکھ دیا کہیں آدم کو اتارا کہیں ہوا کو اتارا روتے روتے ندیاں بن گئی تب جا کر آپ نے دل میں بات ڈالی کہ آقا کے وسیلے سے دعا مانگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ربنا لمنا وہی تختہ لم تغفر لنا من الخاسرین مولا ظلم ہو گیا ہم اعتراف کرتے ہیں کیا ظلم ہے لباس میں دیکھو گناہ چہرے میں دیکھو گناہ بول میں دیکھو گنا کان کے سننے میں دیکھو گنا قدم کے پڑنے میں دیکھو گنا دماغ کے سوچنے میں دیکھو گنا خون کے اندر جسم میں خون کم ہے رب کی نافرمانی زیادہ ہے اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے ایسے میں آقا نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے حساب و کتاب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا مواخذہ کرنے لگے اور جس کو کیا وہ پکڑا گیا حساب یسیرہ کا مطلب یہ ہے آقا چہرہ دیکھ کر کہہ دے تو میرے محبوب کا غلام ہے جنت میں چلا جا میرے محبوب کا غلام ہے امتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیسے ہوگا داڑھی مڈا کر ہوگا ہم کو پیسہ ملتا ہے داڑھی منوں کے خلاف کہنے میں اور داڑھی رکھنے میں ہمیں کمیشن ملتا ہے ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ حبیب پاک کے دربار میں جا کر تو یہ کہہ سکیں آخا آپ کی محبت کا حق سے ادا نہیں کیا حضرت صبیہ کی طرح حضرت فاطمہ کی طرح حضرت زینب کی طرح اے آخا شکل تو لے کر آئے شکل لے کر آئے اس شکل کو حقیقت کر دیجئے اس داڑی کے صدقے میں شفاعت کا پروادہ ملے گا اس داڑھی کے صدقے میں حبیب پاک کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا ہم کہیں گے اے مولا اے میرے آقا ساحل تو لے کر آئے ہیں شباہت تو لے کر آئے ہیں شکل تو لے کر آئے ہیں اللہ کو میرے آقا سے اس درجے محبت ہوگی کہ اس جیسی شکلوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے اس لیے ظاہر میں بھی آقا کی سیرت اور باطن میں بھی آقا کی سیرت بڑا مشکل معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پکڑ دکڑ کر دے بس آقا کے جوتوں کے صدقے میں آقا کی نسبت کے صدقے میں آقا کی غلامی کے صدقے میں اللہ یہ کہے جاؤ میں نے بخش دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا بنو اسرائیل کا ایک عابد پانچ سو سال تک زندہ رہا اور پل بھر میں خدا کی ناپروانی نہیں کی ایک پل آن بند کرنے میں کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی بھی نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کھانے کے لیے ایک انار کا درخت اور پینے کے لیے ایک ندی کو رکھا تھا انار کھاتا پانی پیتا انار کھاتا پانی پیتا بیوی سے دور بچوں سے دور اولاد سے دور خاندان سے دور قبیلے سے دور ایک پل اس کی خواہش تھی اے رب کریم میں زندہ تھا تو تیری عبادت کرتا تھا موت کے بعد جب روح نکل جائے گی کیسے عبادت کروں اللہ نے کہا یہ خواہش بھی تیری پوری کر دیتے ہیں میرے بندے تیرے اخلاص کو دیکھ کر تیری محبت کو دیکھ کر تو سجدے میں ہوگا تو ہم تیری روح کو قبض کریں گے اور قیامت تک تجھے سجدے کا ثواب دیں گے قیامت تک قیامت تک علماء نے لکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں رہے گا قیامت کے دن پیشی ہوگی اللہ فرمائیں گے جائیے محترم جنت میں جائیے میرے بندے جنت میں جائیے وہ کہے گا آپ کے فضل میں نے پانچ سو سال عبادت کی اور قیامت تک سجدے کی حالت میں رہا اور فرشتے مجھے سجدے کا ثواب لکھتے رہے کہاں کا صدقہ کہاں کا خیرات بھائی کہاں کا حج حاجی صاحب اللہ عمرہ کرنے والے مسجدوں میں نام گندہ کروانے والے ریاکاری کہاں کا پانچ سو سال ساٹھ ستر سال میں بیت الخلا میں کتنا وقت پیشاب کی پوٹلی رکھنے والی حیض و نفاس کی گندگی رکھنے والی کی غلامی میں کتنا وقت سونے میں کتنا وقت دنیا کے لیے کتنا وقت پانچ سو سال ساٹھ سال ستر سال زندگی مل جائے بہت ملے تو سو سال ملے اور اس میں سو کر بیماری میں استنجا میں بیت الخلا میں حالت جناب غور کرو غور کرو دنیا کے عشق میں محبت میں مال کی محبت میں دولت کی محبت میں اور یہ پانچ سو سال اور سجدہ اللہ کے دربار میں اور قیامت تک کا سجدہ فرشتے لکھتے جائیں گے سجدے کا ثواب سجدے کا ثواب دن میں رات میں گرمی میں سردی میں جنوری میں دسمبر میں شوال میں رمضان میں سردے کا ثواب یقیناً نے کیا کی اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے میرے فضل سے جنت میں چلا جا کہے گا اتنی بڑی عبادت اور آپ کے فضل سے اللہ فرمائیں گے فرشتوں اسے جہنم کے اندر نہیں جہنم سے پانچ سو سال اگر ایک تیز رفتار گھوڑا جہنم کے بارڈر سے نکلے اور پانچ سو سال تک چلتا رہے دن میں رات میں پانچ سو سال تک چلتا رہے اور پانچ سو سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں پر آ کر رکتا ہے اور گھوڑا بھی اللہ کا پیدا کردہ قیامت کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑا نہ کھانے رکتا ہے نہ پینے رکتا ہے نہ سونے رکتا ہے نہ آرام کرنے رکتا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دن میں رات میں اور جہاں پانچ سو سال ہو وہاں ایک کھوٹی گاڑ دیجیے گا وہاں ایک نشانی بنا دیجیے میرے اس محبوب بندے کو میرے عبادت گزار بندے کو اور میرے بلی بندے کو جہنم میں نہیں بابا جہنم کی آگ میں نہیں لہو اور پیپ کی دریا میں نہیں اور تصویر جو جہنم کے زخموں سے جہنمیوں کے زخموں سے نکلتا ہے اس میں نہیں اور وہ جو ہے جہنم کی وادی میں نہیں بلکہ پانچ سو سال کی مسافت پر جو کٹی لگی وہاں لے جانا فرشت لے جائیں گے اتنی گرمی آئے گی اتنی گرمی آئے گی وہ کہے گا کہ التش الش پیاس پیاس پیاس مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ ایک غیر سے کٹورا نمودار ہوگا اور کہے گا لیجیے صاحب پانی میٹھا ٹھنڈا حاضر خدمت ہے اب یہ لپکے گا آواز آئے گی کہ محترم یہ دنیا نہیں یہ آخرت ہے یہ ہر چیز آپ کو دے کر خریدنا پڑتا ہے یہ سودا مہنگا سودا ہے آپ سعودی جائیں گے ریال خرچ کرنا پڑے گا آپ یو ایس اے جائیں ڈالر لینا پڑے گا آپ ہندوستان میں رہے یہاں کی کرنسی دینی پڑے گی آخرت کی کرنسی آمال ہے نیکیاں ہیں کہا کہ بتاؤ کتنے فرمایا جس نے پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کی ہو اور پل جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی کی ہو جو یہ عبادت دے گا ہم اس کو ایک کٹورا پانی دیں گے اب دیکھا تو دے دیا اور پانی پی لیا فرشتے لے آئے اللہ کے دربار میں کہا اپنے امال پیش کرو تو بندہ کہنے لگا اللہ ایک کٹورا پانی پینے کے لیے میں نے دے دیا اللہ نے فرمایا میں نے ندی تیرے لیے دے دی تھی انار کا درخت دے دیا تھا میں نے سانس دی تھی میں نے آسمان کو تیرا چھت بنایا تھا میں نے زمین کو تیرا بچھونا بنایا تھا میں نے تجھے صحت دی میں نے تجھے جوانی دی ماں جیسی نعمت دی باپ سی نعمت دی اولاد دیسی نعمت دی اور بتا ایک ایک نعمت کا مجھے حساب دے اب وہ کہنے لگا نہیں باری آپ کے فضل اور کرم کے بغیر ہم نہیں جا سکتے یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس فضل کو پانے کے لیے کوئی یہ کہے کہ صاحب آمال کی کیا ضرورت ہے ایسی بھی غلط بات ہے فضل ہوگا ویزا لگے گا کب تب پاسپورٹ ہوگا اللہ کا فضل ملے گا اس وقت جب عمل ہوں گے کوئی کہے نہیں مولانا نے کہا فضل کے بغیر جنت نہیں ملتی جب فضل ہی ہونا ہے فجر کی کیا ضرورت ہے زہر کی کیا ضرورت اس فضل کو پانے کے لیے آمال کی ضرورت ہے آمال کے بغیر اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا رات صحابہ کرام وہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے شاگردگی کے لیے اور آپ کی شہرت کے لیے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں سے ایک ایک کو پرکا کہ ان میں کون صدیق بن سکتا ہے <coughs> کون فاروق بن سکتا ہے کون علی بن سکتا ہے اور ان کو اتنا چمکایا اتنا چمکایا میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے اعمال کوئی ضمانت نہیں کوئی ضمانت نہیں اللہ قبول کرے اپنے فضل سے لیکن یہ سوا لاکھ وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر آخا کو دیکھا ایمان کی حالت کے اندر پردہ فرمائے یہ وہ صحابہ جو ان میں سے بعض مہاجر بنے وہ صحابہ جن میں سے بعض انصار بنے وہ صحابہ جو بدری بنے وہ صحابہ جو اوہد والے بنے وہ خندق والے بنے وہ صفا والے بنے یہ وہ صحابہ جو انہوں نے آخا کا ساتھ دیا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ رضو ان کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے اب کوئی ان کا گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں پیرانے پیر کے بارے میں نہیں اولیاء اللہ کے بارے میں غوث کے بارے میں ابدال کے بارے میں نہیں اللہ نے ان کو کہا ایک ایک صحابی کو رضی اللہ عنہ مرضو ان ہم ان سے راضی ہو گئے وہ بات نہ میرے بارے میں نہ مفسر کے بارے میں نہ محدث کے بارے میں نہ فقی کے بارے میں نہ کتب کے بارے میں یہ مقام ہے اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو دیا ہے اور ان کو اتنا چمکایا آخا نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یعنی صحابی والا اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی حضرات صحابہ کرام ان کو دیکھا فرمایا یہ اتنے پاورفل ایمان والے ہیں یہ اتنے پاورفل جنتی ہیں ان کو دیکھنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق تو جنتی حضرت عمر فاروق جنتی حضرت علی سوالات صحابہ جنتی تابعین جنہوں نے صحابہ کرام نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن نبی کو دیکھنے والے حضرت صحابہ کرام کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی جنتی بنا دیا ہمیں یہ ہمارے حج کی ضمانت نہیں ہمارے جہاد کی ضمانت نہیں ہمارے دعوت و تبلیغ کی ضمانت نہیں ہمارے تلاوت اور ذکر کی ضمانت نہیں اللہ دفتر بند کر کر کہہ دیں کہ تمہاری کویا کوئی نماز قبول نہیں کرتا کوئی سجدہ قبول نہیں کرتا کیا کر سکتے کوئی لٹ لے کر دوڑے گا بڑے بڑے پیغمبر قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت ابراہیم اللہ کے قلیل ہیں پوری نسل انسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی اللہ کے پاس سفارش کرو اللہ کے پاس دعا کرو درخواست کرو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے دنیا میں تین باتیں بظاہر جھوٹ کے کہہ دی وہ سچ کے خلاف تھی فقالا امی سکیم کہہ دیا کہ میں بیمار ہو ایسی تین باتیں جو حقیقت میں چھپی ہوئی تھی ظاہر میں نہیں تھی مجھے ڈر ہے وہ ابراہیم جس کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا وہ ابراہیم جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا وہ ابراہیم جو خانہ کعبہ کے میمار ہیں وہ ابراہیم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد دی وہ ابراہیم جن کی دعاؤں کے سطح میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور جن کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اللہ نے آقا کی شکل میں دی آج وہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں اور داڑھی منڈانے والا ٹھٹا ہوا ہے اینٹا ہوا ہے گناہ کرنے والا سوت کھانے والا بدکاری کرنے والا بے نوازی کتا ابراہیم تو ڈرے اللہ کے خلیل بن کر موسا ڈرے اللہ کے کلیم بن کر عیسا ڈرے اللہ کے روح بن کر آدم ڈرے سفی اللہ بن کر اور اس داڑھی مڈے کی ہمت تو دیکھو اس بے نمازی کی جرت تو دیکھو اس ماں کے بلاکار کرنے والے کی ہمت تو دیکھو یہ اگر آخا کے زمانے میں ہوتے وہ جو تین سو تیرہ تھے ان کی تلواریں اٹھتی تھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھے عہد میں آئے ہنین میں آئے تبوک میں آئے کندک میں آئے لگتا ہے کہ آج کے یہ ظالم کافروں کے ساتھ آئیں گے مشرکوں کے ساتھ آئیں گے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہے یہ صحابہ کرام ایک ایک چیز کا حق انہوں نے ادا کیا قرآن تھا قرآن کا حق ادا کیا نماز نماز کا حق ادا کیا روزہ روزے کا حق ادا کیا نبی کی غلامی ایسا حق ادا کیا کہ قیامت تک اس کا کوئی ثبوت اور اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا وہ حق ادا کیا وہ حق ادا کیا کہ رب کائنات نے کہا بھائی آمنو بھی مسلم ہے آمن تم بھی اگر ایمان لانا ہے وہ ایمان صحابہ سے ملتا ہے تو تم ہدایت والے ہو تمہارا ایمان نہیں چلے گا صدیق و فاروق کا ایمان چلے گا علی اور عثمان کا ایمان چلے گا یہ ابو بکر تھے آقا سے صحبت اختیار کی اور نسبت ہوئی آپ کے علاقے میں مسجد تھی نہیں تھی لیکن کیا جب زمین بنی تو مسجد بن گئی نہ پچیس سال پہلے تیس سال پہلے دس سال پہلے آج بھی مسجدیں بن رہی ہیں لیکن جہاں مسجد پچیس سال پہلے نہیں تھی یہ نورانی مسجد ہے اگر پچاس سال پہلے اس زمین پر کوئی استنجا کرنا چاہے کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا مسجد کا وجود نہیں تھا تصور نہیں تھا استنجا کر سکتا تھا بیت الخلا کر سکتا تھا جوتوں کے ساتھ آ سکتا تھا جانور چرا سکتا تھا اور آج ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتا گندے کپڑے پہن کر نہیں آ سکتا میرے اللہ آسمان وہی اور زمین وہی کل یہ بیت الخلا کر سکتا تھا استنجا کر سکتا تھا اور آج چپل پہن کر نہیں آ سکتا گندے کپڑوں میں نہیں آ سکتا حالت جناوت میں نہیں آ سکتا ماجرہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے یہ زمین کل تک زمین تھی آج اس زمین کی نسبت میرے گھر سے ہو گئی آج اس کتے کی نسبت میرے ذکر سے ہو گئی اللہ کے کعبے سے ہو گئی نسبت ہو گئی اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا اللہ نے اس کا مقام بڑھا دیا ایک ورق ہے اس اس وقت کے اندر کچھ نہیں لکھا گیا آپ سفر میں گئے اور وہاں پر پانی نہیں ملا تو آپ نے ٹشو پیپر کے طور پر استنجے کے لیے تہارت کے لیے اس ورق کو استعمال کرنا چاہا تو کر لے سکتے ہیں کوئی برائی نہیں ڈھیلا بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کاغذ کو ٹشو پیپر بنا کر استعمال کرنا چاہا لیکن اس کے دوسرے حصے کو آپ نے کوئی دعا لکھ دی اللہ کا نام لکھ دیا سواری کی دعا لکھ دی قرآن کی آیت لکھ دی اب کہا لا الا المتحرون ایک پیپر کے دو ٹکڑے ایک ٹشو پیپر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور ایک وہ ہے کہ آپ ناپاکی کے حالت میں چھو نہیں سکتے یا اللہ باجرہ کیا ایک کارخانے میں بنا ایک کوالٹی کا ایک قیمت کا ایک سے ٹشو پیپر بنا کر استنجا اور ایک کو ناپاکی کی حالت میں چونا والا اللہ کہے گا اس کی نسبت میرے کلام سے ہو گئی اس کی نسبت میرے نام سے ہو گئی اس کی نسبت میرے محبوب کی روایتوں سے ہو گئی اب اس کا احترام لازم ہے اسی طرح حضرت ابو بکر ابو بکر تھے لیکن میرے آقا کے قدموں سے جڑے وہ صدیق بن گئے عمر عمر تھے میرے آقا کی غلامی سے جڑے وہ فاروق بن گئے عثمان عثمان تھے میرے آقا کے قدموں سے جڑے عثمان جم بن گئے بلال بلال تھے میرے آقا سے جڑے وہ معزن رسول بن گئے اور علی علی تھے میرے آقا سے جڑے تو باب العلم بن گئے اور صحابہ تو صحابہ تھے میرے آقا سے جڑے رضی اللہ عنہم ورزو ان بن گئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی حضرات صحابہ کرام کی توسیع اور تعریف میں علماء بیان کرتے ہیں کلام پاک میں نماز کے تعلق سے روزے کے تعلق سے حج کے تعلق سے زکات کے تعلق سے عمرے کے تعلق سے کہیں چار سو آیتیں کہیں تین سو آیتیں کہیں ڈھائی سو آیتیں کہیں سو آیتیں لیکن حضرات صحابہ کرام کا مقام حضرات صحابہ کرام کا درجہ اللہ نے اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا میرے اللہ ایک حرف کہتا ان کی شان کی بڑائی کے لیے کافی تھا ان کے تخصص اور ان کی کرامت اور ان کی بزرگی کے لیے کافی تھا نماز کی آیتیں کم روزی کی آیتیں کم حج کی آیتیں کم زکوٰۃ کی آیتیں کم صدقہ خیرات کی آیتیں کم کہیں دو سو تین سو چار سو سات سو جگہ میرے اللہ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور سراہتن اور اشارتن سات سو مقامات کے اندر حضرات صحابہ کرام کی توصیف فرمائی معمولی بات آج اگر کوئی کہتا ہے ارے یار وہ ہمارے جیسے آدمی تھے وہ ہمارے جیسے انسان تھے من احب فبی حبی احبہم بھی احب آخا نے فرمایا ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے ہے ومن ابغذا ہوں وہی بخی ابغذا ہوں اگر ان کے تعلق سے دل میں کینا رکھنا کپٹ رکھنا اور ان کے تعلق سے دل کے اندر سیاہی رکھنا سمجھ لو کہ وہ میرا دشمن ہے اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے رات صحابہ کرام سات سو جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے مقام کو بیان کیا جب کبھی ایمان اور کلام پاک کے پہلے مخاطب کون ہیں قرآن کہتا ہے کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو جبریل امین نے آخا کو سنایا کلام کہاں سے آیا اللہ کے پاس سے اللہ نے جبریل امین کو دیا جبریل امین نے آخا کو دیا آخا نے سب سے پہلے کس کو سنایا صدیق و فاروق کو صحابہ کرام کو کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو تو قرآن کے پہلے خیر امت یہ حضرات صحابہ کرام ہیں قرآن میں جتنی تعریفیں ان تعریفوں کا پہلا پھل کھانے والے یہ حضرات صحابہ کرام ہیں اسی لیے آقا نے فرمایا قیر القرون قرنی سم لدینہ یلو نہ ہوں یلونہم یلو بہترین زمانہ میرا زمانہ میرا دن میری رات میری گرمی میری سردی میرا سفر میرا حضر میری نماز میری مجلس میرا اٹھنا میرا بیٹھنا ایک ایک چیز آقا کے زمانے کی سعادت والی آپ کے زمانے کا سورج جو کرنے نکلے وہ کرنے سعادت والی آپ کے زمانے کا چاند جو تابیانی اور جو ہے چمک دیا وہ خوش نصیب ستارے خوش نصیب امی جان حضرت جو ہے آمینہ خوش نصیب حضرت عبداللہ کچھ نصیب قریش کچھ نصیب مکہ کچھ نصیب پہاڑ کچھ نصیب قصبہ اٹھنے کچھ نصیب مدینہ طیبہ کچھ نصیب جب یہ سب کچھ کچھ نصیب ہو سکتے ہیں تو آپ کی شاگردگی اختیار کرنے والے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے والے اعلی کالا رسول اللہ کہہ کر حدیث بیان کرنے والا کیا وہ کچھ نصیب نہیں ہو سکتا اسی لیے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت علی بھی صحابی اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابی دونوں صحابی دونوں میں اختلاف تھا پوچھنے والے کے دل کے اندر کدورت تھی سیاہی تھی خیالت تھی انہوں نے یہ سمجھا حضرت علی حضرت معاویہ میں رضی اللہ تعالیٰ نما جنگ ہوئی ہے حضرت علی آخا کے داماد ہیں حضرت علی خلا خلیفہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں ذرا اختلافی شخصیت ہیں دل میں مائل رکھ کر دل میں کدورت رکھ کر آج ہمیں آقا سے اور آقا کے صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ ابو بکر نام بچوں کا دیا جاتا ہے عمر دیا جاتا ہے آج کا یہ امریکہ کا ڈالر کھایا ہوا کچھ کتا کہتا ہے کوئی نیا نام دیجیے کائنات کے اندر ابو بکر سے بہتر کوئی نام ہو سکتا ہے اور سے بڑھ کر جوتیوں کی خاک مل جائے انشاءاللہ جس قبرستان کے اندر ابو بکر و عمر و فاروق کے جوتیوں کی خاک ڈال دی جائے میرے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے جوتوں کی خاک کی صدقے میں پورے قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لے گا یہ وہ بابرکت شخصیات ہیں یہ وہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہیں دل میں کینا تھا دل میں مائل تھا پوچھا ان دونوں میں کس کا مقام افضل ہے حضرت سمجھ گئے اللہ تبارک تعالی حضرات اولیاء کرام کو وہ بصیرت اور بسارت دیتے ہیں کہ لفافہ دیکھ کر مضبوط بھاپ لیتے ہیں آدمی سوال کرتا ہے آدمی آتا ہے چہرہ شکل دیکھ کر دل کو بڑھ لیتے ہیں حضرت نے بھانپ لیا کہ دل کے اندر خیانت ہے اور دل کے اندر کینا ہے حضرت نے کہا کہ تم حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے درمیان مقابلہ کرانا چاہتے ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جن کی بیویاں حاملہ ہیں وہ قسم کھائیں کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی آخا کے نام کے ساتھ جوڑیں گے وہ سید ہو بیگ ہو خان ہو پٹھان ہو محمد یا احمد یہ ضرور لگے گا آخا نے فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کے ساتھ میرے نام کو لگایا محمد یا احمد قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سفارش کروں گا یہ پسند نہیں ہے اور اس کے آگے کسی صحابی کا نام یا کسی پیغمبر کا نام اللہ اس نام کے صدقے میں خیر و برکتوں کو نازل فرمائیں گے یہ رنڈیوں کے نام یہ کرکٹرس کے نام اور یہ ہاکی اور یہ جوا کھیلنے والے زانی کتیوں کے نام رکھیں گے گھر کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ خیر و برکت کو چھین لیں گے کہیں گے کمائی ہے صاحب برکت نہیں حرامی تو نے نام کرکٹر کا رکھا ہے کسی نے صدام رکھ لیا کسی نے عمران خان رکھ لیا کسی نے جو ہے کسی کرکٹ پلیئر کا نام رکھ لیا اور کسی نے ہاکی پلیئر کا نام رکھ لیا کائنات کے خلاصہ ہیں یہ حضرات صحابہ کے ایک طرف محمد اور ایک طرف صحابی کا نام محمد عمر یا محمد ابو بکر یا عثمان احمد یا علی احمد یہ لگنا چاہیے اور لڑکیوں کا نام ہو حضرت فاطمہ حضرت زینب کائنات میں اس سے حسین کائنات میں اس سے قیمتی کائنات میں اس سے اور بڑھیا اور کون مل سکتا ہے ان کے سطح میں جنت میں جائیں گے حضرت فاطمہ جنت کی حرے آپ کی پرچھائی پر قربان ہے امی جان عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیا پر جنت کے حوروں کو قربان کر دیا ہے آج یہ نام مسلمانوں کو کھٹکتا ہے مر عذاب نہیں آئے گا اللہ کا اللہ کا کار نہیں آئے گا آج یہ وہ صحابہ کرام دیکھو پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے کمینے ملون و تجھے حضرت علی کا مقام حضرت امیر معاویہ کا مقام تو دور کی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس گھوڑے پر بیٹھے اور اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ناک سے ریٹ نکلی فرمایا قیامت تک آئے لوگ اور مومن بنے ولی بنے قطب بنے اور ان کے ایمان کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے امیر معاویہ کا ایمان نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں بلکہ وہ گھوڑا جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر حضرت امیر بابیا نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اس گھوڑے کی ناک کے ریٹ کو اگر ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو قیامت تک آنے والے مومنوں کے ایمان کے مقابلے میں اس گھوڑے کا ریٹ قیمتی ہے یہ ہے وہ صحابہ کرام یہ ہے یو جماعت مقدس جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیا تھا کچھ تو بات تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجا جا رہا تھا زاروں قطار رونے لگے بھائی اپنی مرضی سے تھوڑی نہ گئے تھے اللہ کے نبی نے بنایا اور اللہ کے نبی نے بنایا وما یمتی کو ہوا اللہ واہ یوہا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے وہ تو وہی ہوتی ہے <coughs> لیکن قطار ہو رہے تھے کسی نے پوچھا کہ معاذ نبی کا فیصلہ پسند نہیں معاذ یمن کے گورنر تم عہدہ طلب کر کر نہیں نبی کے حکم پر جا رہے ہو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نے فرمایا یمن کی گورنری تو دور کی بات ہفت سعد بر اعظم کی حکومت مجھے دے دی جائے زمین و آسمان کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیا جائے آج معاذ یمن کو تو جا رہا ہے گورنر بن کر لیکن معاذ جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھتا تھا امام کے کہتا تھا آخا کی شخصیت آنکھوں میں پھرتی تھی معاذ میں بیٹھتا تھا آخا مدرس ہوتے تھے آخا معلم ہوتے تھے معاذ سفر میں جاتا تھا آخا الوداع کہتے تھے معاذ سفر سے آتا تھا آخا ملاقات استقبال کیا کرتے تھے معاذ کے گھر میں میں صدمہ ہوتا با کا جنازہ نکلتا نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ صدمہ کافور ہو جاتا تھا معاذ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا فخر آتا تھا نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ دکھ درد چلا جاتا آج باس کو یمن کی گورنری تو مل رہی ہے نبی کا چہرہ میں کہاں سے پاؤں آخا کی صورت آہا کی شکل کہاں سے پاؤں رو رہے تھے رو رہے تھے تب جا کر آخا نے ایک بات ارشاد فرمائی اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں ہر دعا کے اندر یہ کہا کرو اللہ عمر زخمی شہادت انفی سبیلی مولا اے اللہ جس چیز کو فرشتوں نے مانگا کیا ہے شہادت جس چیز کو جبرائیل نے مانگا شہادت جس چیز کو پیغمبروں نے مانگا جس چیز کو فاروق عمر نے مانگا جس چیز کو سوالات صحابہ نے مانگا اور پیغمبر نے کہا سما اختل سما ہیا سما اختل ہیا سما اختل سما ہیا تین مرتبہ پیغمبر نے مانگا کہ مجھے جامع شہادت دینا مجھے جامع شہادت دینا مجھے جامع شہادت دینا اللہ تعالی غیب سے اسباب پیدا کریں گے اللہ عمر زخمی شہادت فی سبیل مولا تیرے راستے کی شہادت دے خدا نہ کرے کوئی جنگ کا موقع نہیں آیا شہادت کس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں جا کر کافروں سے لڑتے ہوئے الا کلیمت اللہ کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا موقع نہیں آیا بخار میں مر گئے ٹائیفائڈ میں مر گئے پیٹ کے درد میں مر گئے دیوار گر کر مر گئے آکسیڈنٹ میں مر گئے یہ تو دنیا کا مفتی کہے گا مولا کہ یہ میدان میں نہیں گئے ہند نہیں آیا دجال نہیں آیا حضرت عیسیٰ نہیں آئے امام مہدی نہیں آئے لیکن مولا ہم تو مانتے رہے اور تو احکم الحاکمین ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہمارا اثر فرمائے گا اس لیے مانگنا ہمارا کام ہے نصیب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے میں جے پور کے علاقے میں پروگرام کر کر واپس آ رہا تھا ہماری پلیٹ میں ابھی ایک دن کا وقت تھا ایک مدرسے میں ہم نے قیام کیا مدرسے والوں نے ہمیں جب آتے ہیں تو استعمال کر لیتے ہیں تقریر کے لیے استعمال کیا اس کو پن سٹی کہا جاتا ہے لے جا کر گھمایا پھرایا آئے ہم نے کہا کہ کون ہے مدرسے کے بانی اور کون ہے اس کے اصل محتمل کہنے لگے ایک نوجوان ساتھی ہیں وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر رکنی شہادتن فی سبیلی وجال امواتنا فی بلدی رسولی اے اللہ شہادت بھی دے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے شہادت بھی دینا اور موت مدینہ میں بھی دینا بھائی مدینہ میں جنگ کب ہوگی اور جب ہوگی تب آپ کو ویزا اسٹام لگے گا اور جنگ ہوگی آپ جا پائیں گے اور جنگ ہوگی جب تک زندہ رہ پائیں گے میرا اللہ قادر مطلق ہے توری جو لئی فی النہار وہ توری جو نہارا فی لئی جب رات سے دن اور دن سے رات زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے مردہ زمین سے زندہ سبزہ نکالتا ہے مولا تو قادر مطلق ہے کہنے لگے حج کے لیے گئے اور مدینہ طیبہ جب گئے ایک پانی کی ٹینکی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور جب سجدے میں گئے اس کے پلر وغیرہ کمزور تھے کیا ٹیکنیکل خرابی تھی وہ ٹنکی ٹوٹی اسی حالت کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا میں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر فاروق نے جو دعا امت کو اپنے بھائیوں کو سکھائی وہ یقین سچ ہو کر رہتی ہے اگر سکھ کے دل سے مانگے میں تو یقین کے ساتھ ٹوٹ بجا کر کہتا ہوں کہ جس نے یہ دعا کی ہو مولا مدینے کی موت دینا مولا بکیلا دفن کرنا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس کی موت یہاں ہو جائے اس کو ٹینری روڈ کے قبرستان میں ماں باپ کے بغل میں میسور روڈ کے قبرستان میں بلال کے قبرستان میں دفن کیا جائے یہ میرا چیلنج ہے خدا کی شان رحیمی اور شان کریمی کے واسطے سے قبر کھود کر دیکھو انشاءاللہ اس کی مبارک لاش نہیں ملے گی اور جا کر دیکھو بقی سے قیامت کے دن وہ اٹھے گا میرا اللہ قادر مطلق ہے یہ مانگنا ہمارا کام ہے اب یہ کوشچن کرنا کہ علیہ السلام کے زمانے تک رہیں گے یا مدینے میں جائیں گے نہ نا, نا اللہ مسبب الاسباب ہے وہ کل کہہ دے وہ کل کہہ دے سب کچھ ہو جائے گا اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کل سے قائم فرمایا ہم شہادت مانگے شہادت نہیں دے سکتا اللہ پرانے شریف میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سات سو آیتیں حضرات صاحب کرام کے بارے میں توسیف کے بارے میں نقل فرمائی ایک آیت ہے جس کو اکثر و پیشتر ہر جماعت والا استعمال کرتا ہے وہ آیت کیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین لہم الجنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا میں نے کہا کہ جب مومن کا لفظ آئے گا کون مخاطب صحابہ مسلمان لفظ صحابہ جتنی اچھی باتوں کا حکم امر بالمعروف اور نہیں انل من کر وہ تمام کی تمام پہلے مخاطب صحابہ اور اگر ڈانٹا گیا اور اگر کہا گیا کیوں نہیں کرتے ایسا تم لوگ برے ہو اس کی مثال ایسی ہے چھوٹا بچہ ہے دسترخوان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے باپ چاہتا بھی ہے بچے کو اور بچہ بھی چاہتا ہے باپ کو ڈائریکٹ ڈانٹے اپنا وقار کم ہوتا ہے تو اس لیے باپ کیا کرتا ہے بچوں میں جو بڑا اخل مند بچہ ہے حالانکہ اس نے کھانا نہیں گرایا دسترخوان پر رے کھانا گرایا تو مار کو ڈالا تو حقیقت میں اس کو بولتا ہے جس نے چھوٹے بچے نے گرایا قرآن شریف کے اندر جہاں تحدید ہے نہیں عمل منکر ہے نماز کے چھوڑنے کے بارے میں روزے کے چھوڑنے کے بارے میں زکات کے چھوڑنے کے بارے میں اس کے مخاطب بھی تو صحابہ ہیں لیکن اللہ ان صحابہ کو کہہ کر ڈانٹ ہم کو رہا ہے بعد جنت کی آئے گی مستحق صدیق و فاروق بعد جہنم سے ڈرانے کی آئے گی اللہ ان کے واسطے سے ہمیں ڈرا رہا ہے یہ مقام ہے صحابہ کا قرآن کے پہلے مخاطب کون صحابہ لیکن صرف جنت کے حد تک جہاں تک جہنم کی بات ہے جیسے اگر پہلی سب میں کوئی آدمی سو رہا ہے اور میرا عزیز ہے اور میرا مقرب ہے میرا دوست ہے بجائے اس کی طرف انگلی کر کر اشارہ کرنے سے بھائی دیکھو پیچھے کوئی سو رہا ہے مقصد اس کو ڈرانا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ زکات میں ہی دیتے ولدین وزافی ان کو سخت ترین عذاب کی خوشخبری دے دو اب اس آیت کو جبرائیل نے اللہ سے سنا اور آخا کو دیا آخا نے صحابہ کو سنایا بات جنت کی ہوتی صحابہ مستحق لیکن یہ عذاب کی بات ہے صحابہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر اللہ قیامت تک آنے والے گنہ گاروں پر فائرنگ کر رہا ہے صحابہ اس کے لائق ہی نہیں کہ ان کے تعلق سے یہ بات سوچی جائے کہ نہیں انل منکر کی کوئی بات ان کو لگ رہی ہے اللہ نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا یہاں سات سو آیتیں ہیں ان میں ایک آیت ہے ان اللہ اشترا من المین انفسم امبالح اللہ نے مومنوں سے ان کے نس ان کے مال اور ان کے جال جان کا سودا کر لیا خریدار کون ہے اللہ کس سے خرید رہا ہے صحابہ کیا خرید رہا ہے جان اور مال کوالٹی کیا ہے صحابیت بھائی ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا ایک مال اور ایک مال کی کوالٹی کپڑا ہے کپڑے کی ہزاروں قسمیں برتن برتن کی ہزاروں قسمیں واچ بیس روپے سے لے کر ایک کروڑ تک کی واچ ہے نہیں ایسے ہی اللہ تبارک تعالی خریدار کن سے خریدا من المؤمنین ان اللہ اشترا من المؤمنین یہ مومن کون ہے پہلے یہ سوالات صحابہ ہیں کیا خریدا اموالہم و اموالہم ان کے جان کو ان کے مال کو دیا کیا یعنی جب مال خریدا جاتا ہے تو پیسہ دیا جاتا ہے ان لہم الجنہ جنت دی مال لیا اور جان لیا کوالٹی کیا تھی صحابیت کوالٹی تھی خریدار اللہ بیچنے والے صحابہ اور مال جان اور نفس مال اور جان اور بدلے میں کیا ملا جنت ایک بات آگے وہ ہمارے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے آج جماعتوں کا جھگڑا ہے آج مکتبے فکر کا جھگڑا ہے پہلے جو جھگڑا ہوتا تھا دیوبند بریلی کا رضا خانی کا دیوبند کا جماعت اسلامی کا تبلیغی جماعت کا عربی کا اجمی کا یہ جھگڑے تھے اب ایک دیوبندی مکتب فکر میں دیوبند کی دو شاخیں ہیں ایک جمعیت تو میں چاچا کی شاخ الگ بھتیجے کی شاخ الگ ایک دیوبندی مکتب فکر میں خان ہے ایک دیوبندی مکتب فکر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا لشکر ہے ایک دیوبندی مکتب فکر میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ ہے ایک دیوبندی مکتب فکر میں دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم کا مدرسہ ہے ایک دیوبندی مکتب فکر کے اندر مدارس ہیں خانقاہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے خانخواہ والا کیا کہتا ہے ہم نے اپنی خانخواہوں سے مسجدوں کو آباد کیا یہ خانخواہ نہ ہوتے مسجد ویران ہوتے تبلیغی جماعت کیا کہتی ہے ہم گلی کوچوں کے اندر پھر کر مسجد کو مسلی دے رہے ہیں مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں مدرسے کو طالب علم دے رہے ہیں اگر نہ دے یہ مدرسے ویران ہو جائیں اور مدرسے والے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم علم کی روشنی نہ دیں علم کی شما نہ دیں تو لوگ کتے کا گوشت کھا لیں گے لوگ سالی سے نکاح کر لیں گے لوگ اپنی عورتوں کے کپڑے اتار دیں گے آج ایک سرد جنگ ہے سرد جنگ ہے تبلیغ کی جہاد کی آج جنگ ہے آنکھا کی مکاتب کی مدارس کی آج جنگ ہے ہر کوئی کہتا ہے جس نے چھ نمبر پا لیے اس نے نو علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا دیوبند کہتا ہے جس نے قاسمیت کی صنعت پالی اس نے جنت کی صنعت پالی کانخا والے کہتے ہیں یہاں آؤ ہم تمہارے نفس کو کوٹیں گے ضرب لا الہ الا اللہ سے ایک بزرگ سے حال میں ملاقات ہوئی دیوبندی مکتبے فکر کے اللہ والے انہوں نے صاف کہا خانخواہ نہ ہوتے یہ مسجدیں نہ ہوتی یہ مدارس نہ ہوتے اور مدرسے والے سے پوچھو وہ کہے گا یہ ان کی شمع نہ ہوتی یہ دنیا میں اندھیرا ہوتا تبلیغ والے سے پوچھو یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی آج نبی کا غلام غلام نہ ہوتا جاؤ دیہاتوں کے اندر دیکھو ایک چھری پر بسم اللہ پڑھ کر ہزاروں جانور کاٹے جا رہے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر بولنے والا مسلمان نہیں ہے جنادہ پڑھانے والا نہیں ہے مسجدوں کے اندر بھینسیں باندھی جا رہی ہیں یہ اپنے انا رب کو ملا لا والا اپنے انا رب کو ملا لا مدرسے والا اپنے انا رب کو ملا لا میں کہتا ہوں کہ تمام کے تمام اپنے دعوے میں جٹے تمام کے تمام مدرسہ اس کا اس کی افادیت اپنی جگہ مدرسے سے پڑھے ہیں یہاں تک آئے خان اس کا فائدہ اپنی جگہ تبلیغ اس کا فائدہ اپنی جگہ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سے دنیا ہے یہ تمام کے دعوے بیکار ہیں کلام پاک کی آیت جو صحابہ کرام کی شان میں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام کا خریدار میں کون خریدار اللہ کیا خریدا ان کے جان کو ان کے مال کو کیا دیا جنت دیا اور کوالٹی کیا تھی صحابیت کوالٹی تھی یعنی ہر کسی سے نہیں کیا سودا میری جان گندی آپ کی جان گندی اللہ نے معاملہ نہیں کیا لیکن اللہ نے کہا ان کے نفوس پاکیزہ اور طاہر متحر ہم نے ان کے ساتھ سودا کیا اور اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا یہ آیت بتاتی ہے کہ خان کا کیا مقام ہے یہ آیت بتاتی ہے مدرسے کا کیا مقام ہے یہ آیت بتاتی ہے مکتب فکر کا کیا مقام ہے اور اگر کسی کو کچھ کہو تبلیغ کا عنوان ہوا طلاق ہے جورو کو تین طلاق دو جورو زوجیت سے الگ ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے اس مسجد پر تین لاکھ طلاق کے پتھر پھینک کر چلے گئے تین لاکھ پتھر تبلیغی نظر نہیں آتے یہ جماعت اسلامی کا یہ غیر مقلد یہ ذاکر نائک کا پارٹی یہ خادیات جو جس سے ہو سکا اور اگر کہو کہ مدرسے والوں نے یہ کام کیا ہے مدرسے والے بھاگ جائیں علماء بھاگ جائیں حفاظ بھاگ جائیں خان والے سے کہو بھئی یہ کس کو بخشتا ہے کبھی پگڑی کا نام لیتا ہے کبھی تبلیغی جماعت کا کبھی کلا مکتب فکر کا آخر چاہتا کیا ہے چاہتے وہ ہیں جو کلام پاک کی اس آیت کے اندر اللہ نے رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا یہ کلام پاک تو دیوبند کا نہیں یہ کلام پاک مولانا صاحب کا نہیں یہ کلام پاک جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب کا نہیں یہ کلام پاک امام احمد رضا خان کا نہیں یہ کلام پاک آسین نانوتوی اور اشرف علی تھانوی کا تو نہیں یہ تو یقین ہے کھولو کلام پاک ان اللہ اشترا مین المین ان بان لهم الجنہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے سودا کیا کیوں کیوں کیا جان لی مان لیا اور بدلے میں جنت دی آگے اللہ نے کیا کہا کیا کہا اللہ نے یہ قرآن کی آیت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے آگے اللہ نے یہ کہا یو اللہ الکتاب کتاب کے لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں وہ ہم خان خاں چلا نہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سے جو سودا کیا ہم نے ان سے جو معاملہ کیا ان کی جان جو پسند آئی ان کا مال جو پسند آیا اس لیے پسند آیا یو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور اپنی تلوار کفر کے گردن پر چلاتے ہیں اس بس کی بنیاد پر اب ان تمام نظاموں میں سب سے اونچا نظام کون سا آیا اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں جہاد مجاہد فی سبیل اللہ سے مسجد آباد ہے مجاہد فی سبیل اللہ سے مدرسہ آباد ہے مجاہد فی سبیل اللہ سے خانخواہ آباد ہے مجاہد فی سبیل اللہ سے وارث کا زندہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ سے مقرر کی تقریر ہے مجاہد فی سبیل اللہ سے داری کی دعوت و تبلیغ ہے یہ فیصلہ کس کا اللہ کا فیصلہ ہے اللہ چاہتا تو یہ کہتا ہم نے ان صحابہ کرام سے سودا کیا اس لیے سودا کیا کہ یہ چلا لگاتے ہیں چار مہینے جاتے ہیں یہ مرکز کو جاتے ہیں یہ نہیں کہا اللہ اگر کہتا محتمین کی تعریف کرتا شیخ الحدیث کی تعریف کرتا شیخ التفسیر کی تعریف کرتا وائس کی تعریف کرتا مقرر کی تعریف کرتا یہ مدرسے کو چندہ دیتے ہیں مدرسہ بناتے ہیں یہ بھی نہیں کہا اللہ اگر کہتا یہ کہتا یہ تسکیت القلوب کرتے ہیں یہ امامہ لگاتے ہیں یہ ضرب لا الہ الا اللہ لگاتے ہیں یہ بھی نہیں کہا کہا اللہ نے کیا کہا قاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں فیقتلون اور جامع شہادت بھی نوش کرتے ہیں یہ کائنات کا سب سے بڑا بست ہے مدرسہ ان سے آباد ہے کام خاں ان سے آباد ہے اذانے ان سے ہو رہی ہیں قرآن پاک کی تلاوت ان سے ہو رہی ہے انا رب کو ملالا کا دعویٰ چھوڑو رب کو ملالا کا دعویٰ چھوڑو مجاہد فی سبیل اللہ اس کے دم سے دنیا ہے اور جس دن یہ جہاد ختم ہو جائے گا بدر کی بس اور ہنین کی کیفیت ختم ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو مٹا کر رکھ دے گا کافروں کے دل میں روپ مشرقوں کے دل میں ڈر اور اسلام مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو خوف ہے اسی جہاد کی سبیل اللہ کی وجہ سے اور یہ ظالم ہم سے اس جہاد کے ڈنڈے کو کھینچنا چاہتے ہیں اور انہوں نے دو بیماریاں دے دی ایک بیماری میں اکثر جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پروگرام کے لیے جاتا ہوں ایک نئی بیماری بہار جیسے جھارکھنڈ جیسے اور اتر پردیش کے دیہاتوں میں آپ کے بڑے فرزن آسٹریلیا گئے ہیں امریکہ گئے ہیں جاپان گئے ہیں فلاں جگہ گئے ہیں ایک بیماری ان ظالموں نے یہ دی کہ ان کو اپنے یہاں بلا کر شراب کے برتن دلوا کر اور کتوں کو شیمپو ڈلوا کر اور اپنے ٹوائلٹ کو صاف کروا کر ان سے شرم چھین لی جائے ان سے حیا چھین لی جائے اور کیا یہ سمجھتے ہیں وہاں جانے کے بعد خوشحالی آ جائے گی بالکل نہیں اللہ تعالی خوشحال رکھنا چاہے اپنے ملک میں رکھ سکتا ہے آسٹریلیا کا رب الگ نہیں یو ایس اے کا خالق پالن ہار الگ نہیں ہے پوری دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ ڈالر کماؤ روپیہ کماؤ پیسہ کماؤ ماں کی مامتا کی قربانی باپ کی شفقت کی قربانی اولاد کی محبت کی قربانی بیوی کو بیوہ بناؤ بچوں کو یتیم کرو ان کے ظلم اور ان کی اسلام دشمنی اندازہ لگائے کہ انہوں نے امریکن ایئرپورٹ کے اندر جو کیمرے لگائے ہیں ایکس رے مشین لگائے ہیں مسلمانوں کی حیا مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے والے ہماری ماں جائے وہ اسکرین کے اندر یہودی کتا ہماری ماں کو مادر ذات دیکھے گا ہماری بیٹی کو دیکھے گا وہ ہماری آبرو چھیننا چاہتے ہیں ہماری حیا کو چھیننا چاہتے ہیں ان کی عورت بک چکی اور رنڈی ہو چکی اور بازار کا سودا ہو چکی اب بچ چکی ہے حیا مسلمان عورتوں میں اور یہ مسلمان ڈالر کے لیے اور کرنسی کے لیے جا رہا ہے ایک عام بیماری اور دوسری میں اس پر تفصیلی کبھی آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اس میں کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی تباہیاں بربادیاں اور کتنے گھروں کی بربادی ہے کبھی یہ تو صرف ایک سرسری طور پر ایک دوسری جو خطرناک بیماری جس کے اندر امت کے نوجوانوں کو مبتلا کر دیا اب جو آ رہا ہے یہ ورلڈ کپ کرکٹ کی بیماری ہے کھیل اللہ نے وہ حلال رکھا کہ جس سے جسم کے اندر نشاط پیدا ہو جائے چستی پیدا ہو جائے کتنی بڑی گھامڑ پنے کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے جسم کی نشاط کے لیے وہ کھیل کھیلتے ہیں اور کروڑوں لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اپنی نفسیات کو برباد کر رہے ہیں میرے اللہ کی قسم ان یہودی اور عیسائی انگریزی کتوں کی یہ سازش ہے کہ آج مسلمان کے ہاتھ سے جہاد کا کلاشن کو اور ایک ہی فورٹی سیون کھینچ کر ان کے ہاتھوں میں بلہ دے دیا جائے بوج بلی کا ان کے ہاتھوں میں وہ گیند جسے تھوک کر پاخانے کی جگہ رگڑا جاتا ہے پیشاب کی جگہ رگڑا جاتا ہے وہ گیند ان کے حوالے کر دی جائے مسلمان اسلام کے قلعے کا وکٹ کیپر تھا آج اسے تین لکڑیوں کا وکٹ کیپر ایک چھوٹے گیم کا وکٹ کیپر بنا دیا تھا مسلمان معاذ اور معاوض بن کر محمد بن قاسم بن کر محمود غزوی بن کر وقت کے ابو جہل کا کیچ لیتا تھا وقت کے ابو لہب کا کیچ لیتا تھا میرے اللہ کی قسم آپ اپنے گھر کے اندر کرکٹ نہ چلائیے نہ اولاد کو دیکھنے دیجیے نہ بیوی کو دیکھنے دیجیے نہ وہ ماحول پیدا کرے کوئی پوچھے اسکور کیا تو کہے لالت اس کھیل پر اور اس کھیل سے دلچسپ رکھنے والے کھیل بولو امریکہ کی بربادی کا کھیل بولو اسلام دشمنوں کی بربادی کا کھیل بولو اسلام کے جو کٹر مخالفین ہیں ان کے وکٹ گرانے کا مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دیکھو یہ حرامی پناہ ہے اور یہ اسلام مسلمان دشمنی ہے کہ دو آدمی بھاگتے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے بی پی بڑھ رہا ہے شوگر ڈاؤن ہو رہا ہے اور ڈپریشن کی بیماری آ رہی ہے بیکار کی بات ہے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں نہ ٹی وی میں دیکھو نہ کوئی دلچسپی اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ ایمان بناؤ جیسے گیسٹرک کا بیمار ہوتا ہے اسے ری خارج ہوتی ہے کوئی کہے فلاں جی تھی نیوزی لینڈ میرے باپ کا کیا جانا مجھے خوشخبری دو امریکہ کی بربادی کی میری وکٹ اس وقت گرے گی جب امریکی کتا افغانستان کے ہاتھوں طالبان کے ہاتھوں مجاہدوں کے ہاتھوں تابوت بن کر اس کے امریکہ کے اندر وہ تابوت جائے گا تب میری وکٹ گرے گی میری سنچری کب بنے گی اس قوم میں معاذ اور معاوض بن کر وقت کے ابو جہل کو ختم کرے ہم پتلوں کو جلانے والی قوم نہیں ہم یہ بھیڑوں چماروں کے بھاگنے پر ہم فدا ہونے والی قوم نہیں اللہ کے لیے اس نشے کو اتارو ملٹی انٹرنیشنل کمپنیاں اسے نشہ دینے کے اندر انہوں نے بہت اونچا کردار ادا کیا ایک رن پر اتنے انعام ایک چوکے پر اتنے انعام ایک سکس پر اتنے انعام ایک انہوں نے اپنے اشتہارات دینے کے لیے ٹی وی کے اندر اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ہاکی ایک کھیل ہے تیراکی ایک کھیل ہے تیر اندازی ایک کھیل ہے رننگ ریس ایک کھیل ہے فٹ بال ایک کھیل ہے لیکن کیا بات ہے کہ اس کھیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ نشے کی حد تک خون کے قطرے قطرے میں آتے ہیں ڈیڑھ بجے نماز ہے سوا بجے مسجد میں داخل ہوئے وضو کر رہے ہیں وضو کرے آسٹریلیا کا اسکور کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ ننانوے رن بنایا اس کی وکٹ بنی گری یا کہ اس میں بھاڑ میں جائے بھاڑ میں جائے لانت کھلاڑیوں تم پر لانت تمہارے کھیل پر لانت ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے اور ایک ایک سینچری بناتے جائیں گے ہمارا رب کہے گا اقرا ورتخی ورتی کبا کنتا ترتی لو کس دنیا میرے بندے میرے بندے میرا قرآن پڑا کرتا تھا جیسے دنیا میں آج ایک آیت پڑھ جنت کا ایک مرتبہ پالے جنت کا ایک مرتبہ پالے میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کاریوں کے اندر گزرو خوب سیر ہو آقا سے پوچھا صحابہ نے جنت کی کاریاں کیا نے اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا یہ دین کی مجلسیں ہیں یہ ذکر کی مجلسیں ہیں اللہ اللہ کرو نبی پر درود پڑھو قرآن پڑھو وہاں کینسر کا مریض ایڈس کا مریض پھوڑے پنسنیا جہنم کا لہو پیپ لے کر ایک جو ہے اپنی وی کو خارج کرتا ہے وہ سنتے ہوئے میاج دے کر آئے صاحب اللہ کا عذاب نہیں پسند نہیں دیکھیں بھاڑ میں جائے انڈیا جائے بھاڑ میں تاکہ اور جو علماء مسجدوں کے ممبروں کے اندر بیٹھ کر انڈیا کی تعریف کے اندر اور اس کی فتوحات کے لیے جلوس نکالتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ لکھ کر رکھو آج بھی کہوں گا قیامت میں کہوں گا یہ سر پکڑو علماء ہے بھیڑوں کو کچھ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے تم روزہ رکھو ان کے لیے سلاط الحاجت پڑھو انہوں نے درخواست کی کہ جلوس نکالو اور انڈیا کے کرکٹ پلوروں کے بینر لے کر تصویریں لے کر زندہ باد کہو مردہ باد کہو کچھ نہیں ہوتا ان کا پیشاب پی لو ان کا پاخانہ متنجل حلوہ مظفر بنا کر کھا لو کافر تم سے کچھ نہیں ہو سکتے کل اگر فرقہ وارانہ فساد ہوگا مولوی سب سے پہلے تیرے گھر کی عورت کی آبروں لوٹے گا یہ وہ یہ نہیں دیکھے گا یہی مولوی تھا کہ جو کل کہہ رہا تھا انڈیا کے حق میں دعا بھاڑ میں جائے بھاڑ میں جائے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہمارا میاج جنت اور جہنم کا ہے ہمارا میاج سابق ہو الا و جنت ہمارا ماچ یہ ہے کہ ہم مغفرت کی طرف بڑھیں ہم اللہ کی جنت کی طرف بڑھیں اور نیکیوں کے سنچریاں بنائیں اور ہم گناہوں کے وکٹ کو گرائیں اور ہم میاج اس وقت جیتیں گے جب دنیا کا فرعون کی شکست کی خبر آئے گی ہمیں ہمیں یہ لوگ ڈنڈے گرا کر اور ایک بال کو پیشاب اور پاخانے کی جگہ تھوک لگا کر رگڑا کر ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں ہم تو جنت کی نعمتوں سے اور جنت کی ہوروں سے مطمئن ہوں گے اور تم میاچ کے میدان میں رنڈیوں کو لا کر ہمارے نوجوانوں کو دل بہلانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان ان جنت کے ہوروں سے نکاح کرنے والے ہیں جو جنت کی ہور اپنے تھوک کا ذرہ سمندر میں ڈال دے وہ سمندر میٹھا ہو جائے گا مکاتی فکر کی لڑائی میں مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام اور پھر مجاہد فی سبیل اللہ کا اللہ کے یہاں خصوصی مرتبہ یہ عنوان اور پھر ایک مارکت العرا مسئلہ کہ فائنل میں چلی گئی انڈیا پاکستان دلچسپی نہیں لینی چاہیے پیشاب کے قطرے گرے یہ بھی گر گیا اللہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں اس کی یہ دنیا ہے دنیا اس نے اچھے کو برا کہہ دیا برے کو اچھا کہہ دیا جو آفیسر جتنا بڑا رشوت خور کیا کہیں گے بڑا چالاک ہے صاحب عقل مند ہے کہ کروڑوں کی سمپتی بنایا اور رشوت لیا آج تک پھنسا نہیں اور جو بھولا بھالا رشوت نہیں لیتا کہیں گے بے وقوف ہے شادی کی محفل بڑی آب و تاپ کے ساتھ سجی ہوئی ہے اور رنگ رنگیاں منائی جا رہی ہیں کھانا چل رہا ہے کولڈ ڈرنکس چل رہی ہے گانا بج رہا ہے اچانک شور مچا آئے آئے آئے آئے ارے صاحب دیکھو فلا دیکھو عورتیں جھانک رہی ہیں مرد نے پینا چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا کون آئے فلم میں کام کرنے والا حرامی کتا آیا اور یہ مولی صاحب نکاح پڑے بیچارے حافظ صاحب کو سبقے کا چاول دے ڈالو ناریل دے دو معاملہ الٹا ہو گیا اللہ نے جسے اپنا نام دیا میں حافظ تو بھی حافظ تو کہتے بیچارے کو ناریل دے دو صدقے کا چاول دے دو اور حرامی کتا سور جس نے پورے عالم کے اندر زنا کے جراثیم اور زنا کے وائرس کو بھیجا وہ آتا ہے اس کی عزت یہ دنیا ہے دنیا کیا حیثیت کرکٹ کیا حیثیت دو دیوانے کتے ایک کتا ادھر سے بھاگا ایک کتا ادھر سے کیا حیثیت خام خواہ کا نشہ خام خواہ کی بکواس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں شوق بھی ہے شوق بھی ہے اللہ کے لیے آج کے بعد تم میچ نہ دیکھنا نہ کامنٹری سننا نہ اس کے بارے میں مذاکرہ کرنا اور اگر کوئی مذاکرہ کہے تو کہنا کہ ہماری وکٹ جب ہوگی جب ہم امریکہ کی بربادی سنیں گے ہماری وکٹ جب گجرات کا مودی ابو لہب کی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا ہماری وکٹ جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹی کتے سور کی طرح ہمارے قدموں پر پڑ کر ہماری رحم کی بھیک مانگیں گے اس دن ہماری ہماری جو ہے ٹیم جیتے گی انڈیا پاکستان کا جو مارکت اللہ مسئلہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کھیلیں مسلمان کس کی طرفداری کرے ایک تو یہ ہے کہ یہ کھیل ہی ایک ری خارج کرنا ہے پیشاب کے قطرے گرنا ہے پاخانے کے ٹکڑے گرنا ہے اور اگر آ جائے ٹیبل پر بحث و مباحثہ تو مسلمان کو شریع نقطۂ نظر سے انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کو اس اہم سوال کے جواب کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صاحب کرام کی تعظیم اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین